السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین واشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک <clears throat> لا واشد ان محمد عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلم علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اہتدا بہدہ وستنہ بسنتہ علیہم دین وبعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقت من لسانی یفقہ قولی سبحانک لا علمنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم لي صدري ويسر صدری وسلی عمریِ وحلق من لساني و قولی گشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے قرآن اور سنت سے کافی دلائل ذکر کیے گئے تھے اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس پر صلب صالحین کا اجماع ہے کہ انسان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے اور ہر انسان یہ چیز محسوس بھی کرتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو انسان کے ایمان کے اندر ذاتی اور بڑھوتری ہو جاتی ہے اور جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو انسان کے ایمان کے اندر کچھ کمی آ جاتی ہے اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارا ایمان ویسی ہے جیسے وہ بکر اللہ عنہ کا ایمان ہے یا صحابہ کا ایمان تھا تو ایمان انسان کا گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ ایمان میں عمل بھی داخل ہے آج جو ہم مسئلہ پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کسی مسلمان کو جو سلب صالحین ہیں یا جن کے عقیدے اور منحج پر قائم ہیں وہ کسی مسلمان کو گناہوں کی وجہ سے کافر نہیں کہتے ہیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کیونکہ کچھ ایسے فرقے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں انہی میں سے خوارج ہیں خوارج بڑے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے حتیٰ کہ ایک بڑے گناہ کے ارتکاب بھی اگر کسی مسلمان نے کر لیا تو ان کے نزدیک وہ کافر ہو گیا اور پھر ہمیشہ میز جہنم کے اندر رہے گا ایسی روافظ ہیں جو شیعہ ہیں وہ بھی بڑے گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں ایک فرقہ ہے معتضلہ جو عقل کو مقدم کرتے ہیں وہی پر کتاب و سنت پر ان کی عقل میں جو بات آئے گی اسے مانیں گے اور جو عقل کے اندر بات نہیں آئے گی اس کا انکار کر دیں گے ایسے لوگوں کو معتضرہ کہا جاتا ہے یہ لوگ بھی گناہوں کی وجہ سے ایک مسلمان کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں نہ تو اسے مسلمان کہیں گے نہ کافر کہیں گے البتہ وہ آخرت میں ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا تین ہو گئے چوتھا بریلوی حضرات ہیں وہ بھی اپنے نہ ماننے والے دیگر لوگوں کو سب پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو چار ایسے لوگ ہیں جو گناہوں کی وجہ سے یا ان کے اپنے عقیدے اور منہج نہ ماننے کی وجہ سے دوسروں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں جو سلب صالحین کے عقیدے پر ہیں اہل سنت الجماعت جو حقیقی معنوں میں اہل سنت الجماعت ہیں صحابہ تابعین طب تابعین ام کرام کے عقیدے اور منحط پر ہیں وہ کسی بھی مسلمان کو گناہوں کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیتے وہ فاسق ہیں فسق ہے ان کے یہاں گناہ کی وجہ سے ایمان میں کمی ہے اللہ کے خوف میں کمی ہے لیکن ان گناہوں کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے یا ہمارا یہ بھی منہج ہے کہ اگر کوئی ہمیں کافر کہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے ہیں جیسا کہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ میرے اوپر لوگ کفر کے فتوے داغتے ہیں لیکن میں ان لوگوں کو کافر نہیں کہتا کیونکہ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کافر کہے تو آپ اس کو کافر کہہ دو کوئی آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا تو آپ اس کے ساتھ جھوٹ بولنے لگو ایسا نہیں اسلام کہتا ہے تو یہ اہل سنت اور جماعت کا سرب صالحین کا موقف ہے اور یہ ہمارا عقیدہ اور منحج ہے کہ کسی بھی گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو ہم کافر نہیں کہتے کہ وہ کافر ہو گیا نہیں جو مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے تو گناہوں کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا کسی کو کافر کہنا یہ بہت خطرناک معاملہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے یہ اور بہت سنگین اور نازک مسئلہ ہے یہ کسی کو کافر کہنا اسی لیے شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے قرآن میں بھی اور حدیثوں کے اندر بھی اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ انسان کسی مسلمان کو کافر کہے اللہ رب نے فرمایا فرمائے نساء کے اندر یا الدین ادا لقی تم ادا دورب تم فی صبی اللہ فتح لمن القا علیہ السلام السلام مؤمنا اے ایمان والو جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تم تحقیق کر لیا کرو ولا تقول لمن القا علیکم السلام اور جو تم سے سلام کرے سلام کون کرے گا جو مسلمان ہوگا وہ السلام علیکم کہے گا تو تم اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے یا تو مسلمان نہیں ہے قرآن نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے اگر کوئی آپ کو سلام کہتا ہے یا کوئی مسلمان ہے تو آپ اس کو کہیں کہ تو مومن نہیں ہے یا تو مسلمان نہیں ہے تو کافر ہے تو اللہ کا دشمن ہے تو زندیق ہے تو فلاح ہے یا تو منافق ہے یہ سب کہنا ہمارے لیے قطان جائز نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تو مومن نہیں ہے تو قرآن کی سائز سے معلوم ہوا کہ جو بھی ہم کو سلام کرے اور جو مسلمان ہو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا یا اس کو ایمان سے خارج کرنا یا اس کو کافر قرار دینا یہ روش صحیح نہیں ہے اس سے قرآن نے ہمیں منع فرمایا ہے ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے یدا قار رجول عقی ہے یا کافر اگر کوئی آدمی اپنے کسی بھائی سے یا کسی سے کہتا ہے اے کافر یعنی کسی مسلمان سے کہتا ہے اے کافر فقط با ابھی احدہما تو ان دونوں میں کسی ایک پر وہ کلمہ لوٹ آتا ہے یعنی اگر کسی نے کسی کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والے پر یہ کلمہ لوٹ آتا ہے اس لیے بہت خطرناک معاملہ ہے یا تو سامنے والا کافر ہوگا یقینی طور پر یا اگر اس کے اندر کفر نہیں ہے اور آپ نے الزام لگایا یا زبردستی آپ نے اس پر کفر کا لفظ استعمال کیا تو وہ کلمہ وہ لفظ کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا گویا کہ کہنے والا اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے کیونکہ سامنے والا کافر نہیں ہے تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے کسی مسلمان کو کلمہ پڑھنے والے کو کافر قرار دینا اس کے گناہوں کی بنیاد پر اسی طریقے سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے واحد ہے یہ بھی بخاری المسلم کے حدیث ہے کہ اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم لا یرمی رجل رجلا بالفسوق فسوق ولا یرمی الا ارتدت علیہ الم کن سائے بہو اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر فسق کا الزام لگاتا ہے یا کفر کا الزام لگاتا ہے اور وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے تو وہ کلمہ کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے آپ نے کسی کو فاسق کہا حالانکہ وہ فاسق نہیں ہے تو وہ کلمہ کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے یا کسی کو آپ نے کافر کہہ دیا تو وہ کلمہ کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے اس سے خطرناکی کا اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر کسی مسلمان جو کلمہ پڑھے اسلام میں داخل ہو ایسے آدمی کو اسلام کے دائرے سے نکالنا یہ درست نہیں ہے ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو اسلام میں داخل کریں ہمارا کام یہ نہیں کہ لوگوں کو اسلام سے نکالیں اور لوگوں کے اوپر کفر کے سرٹیفکیٹ لگائیں خارج جاری کریں کہ یہ کافی رہی یا کافی رہی یہ کام جو ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ کام غلط ہے صلب صالحین کا عقیدہ اور جو منحج تھا بالکل اس کے برعکس ہے اور قرآن و حدیث میں اس سے ہم کو منع کیا گیا ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہی بخار مسلم کروائے تھے اللہ کسی شخص نے اگر کسی آدمی کو کافر کہہ کر کے پکارا یا اس کو یہ کہا اللہ کے دشمن ولی سا کزالک اور وہ ایسا نہیں ہے اللہ رجا علیہ اللہ ہار علیہ تو یہ کلمہ اس کی طرف لوٹ آتا ہے یا اس کے اوپر فٹ ہو جاتا ہے یہ کلمہ کہنے والے کی طرف پلٹ آتا ہے اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ تو کافر ہے یا کہے اللہ کا دشمن ہے اور ایک دوسری لفظ کے اندر ہے حدیث کے اندر فقط کفرا عہد ان دونوں میں سے کسی ایک نے کفر کر لیا یا تو سامنے والا یا تو کہنے والا تو کسی کو کافر کہنا یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے اور بہت خطرناک جرم ہے اور یہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ اسی لیے اس بات پر صلب صالح کا اجماع ہے کہ کوئی آدمی کسی کو اس کے گناہ کی بنیاد پر کافر نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کے اوپر کفر کا فتوا لگا دے کفر یا کسی کافر کہنا اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا عمل ہے یا کوئی ایسا قول ہے جو کفریہ ہے کفریہ قول ہے یا کفریہ عمل ہے اور کوئی آدمی اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلا عمل کفر ہے اسلام کے اندر ٹھیک ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ بھائی اگر کوئی یعنی مان لیجیے دجال ہے ہم کہیں کہ دجال کا انکار کرنا کفر ہے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے جنت کا انکار کرنا کفر ہے جہنم کا انکار کرنا کفر ہے یعنی وہ چیز جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے اسلام کی اصول اور مبادی میں سے ہے اس میں اگر کوئی انسان کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو یہ بات کہی جائے گی کہ ایسا کرنا کفر ہے کسی نبی کا انکار کر دینا کفر ہے یعنی کسی بھی نبی کو کہے کہ ہم نہیں مانتے ہم اس نبی کو تو یہ کہا جائے گا کہ کسی بھی نبی کا انکار کرنا کفر ہے جنت کا انکار کرنا کفر ہے فرشتوں کا انکار کرنا کفر ہے یا اس طریقے سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے کوئی کہے میں نہیں مانتا اس کا انکار کرے تو یہ بات کہی جائے گی کہ یہ عمل کفری عمل ہے اور اگر کوئی ایسا کہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ کافر ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی ہم یہ کہیں گے اگر کوئی آدمی دجال کا انکار کرتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ کافر ہے کوئی انسان جنت کا انکار کرتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ کافر ہے عمومی طور پر اس کو تکفیر مطلق کہا جاتا ہے یعنی متعین کسی آدمی کے پر حکم لگائے بغیر عمومی طور پر یہ کہنا کہ اگر کوئی آدمی جنت کا انکار کر رہا ہے تو کافر ہے جہنم کا انکار کرنے والا کافر ہے کسی رسول کا انکار کرنے والا کافر ہے ٹھیک ہے فرشتوں کا انکار کرنے والا کافر ہے اس طرح کا حکم انسان عمومی طور پر لگا سکتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عمومی تکفیر یا تکفیر مطلق اور یہ شریعت میں باقاعدہ یہ چیز موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے تو یہ کہا جائے گا کہ ایسا کہنے والا کافر ہے بات سمجھ آ رہی نا لیکن متعین کسی آدمی کے اوپر حکم لگانا اگرچہ وہ یہ کام کر رہا ہو تو متعین کسی آدمی کے اوپر حکم لگانا کہ وہ کافر ہے یہ اس کی شرطیں ہیں جب وہ تمام شرطیں پائی جائیں گی اور تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تو جو علماء ہیں بڑے بڑے وہ کسی آدمی کے اوپر کفر کا فتوا لگائیں گے یہ عام مسلمانوں کا یہ طلباء کا چھوٹے علم والوں کا یہ کام نہیں ہے یہ کام بڑے بڑے جو علماء ہیں معتبر شخصیات ہیں مستند علماء ہی ان کا کام ہے تو کسی پر حکم لگانے کے لیے اس کی شرطیں ہوتی ہیں انہی میں سے شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ کفریہ کام ہو یعنی شریعت نے اس پر کفر کا حکم لگایا ہو وہ کام ہو اب ایک آدمی مان لیجئے کوئی غلط کام کر رہا ہے رشوت لے رہا مان لیجئے رشوت لینا یہ کفر نہیں ہے رشوت لینا بڑا گناہ ہے ٹھیک ہے رشوت لینا کفر نہیں ہے یا جنا کرنا کفر نہیں ہے اب کوئی آدمی رشوت لے رہا ہے تو آپ اس کے اوپر کہیں بھائی یہ کافر نہیں کیونکہ رشوت لینا کفر نہیں ہے رشوت پر کفر کا حکم نہیں لگایا گیا ہے اس پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے جو اسلام کی اصول اور مبادی ہیں جیسے میں نے کہا کہ فرشتوں کا انکار کر دینا جنت کا انکار کر دینا جہنم کا انکار کر دینا دجال کا انکار کر دینا قبر کے اندر عذاب کا نعمتوں کا انکار کر دینا کسی نبی رسول کا انکار کر دینا آخرت کا انکار کر دینا یہ ساری چیزیں کفر کہلاتی ہیں اب اگر یہ کوئی کر رہا ہے تو یہ عمل کفر کا ہے لیکن جو آدمی کر رہا ہے کیا اس کے اوپر لگایا جائے گا اس کی شرطیں ہیں جب شرطیں پائی جائیں گی اور رکاوٹیں بھی ہیں اور رکاوٹیں دور ہوں گی تب کسی آدمی کے اوپر یہ حکم لگایا جا سکتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل کفر کا ہو دوسری شرط یہ ہو کہ وہ کام اپنی مرضی سے کر رہا ہو کوئی زبردستی اس کے اوپر نہ کی گئی ہو کوئی زبردستی نہ اس کے اوپر کی گئی ہو مثال کے طور پر کوئی کسی نبی گالی دے رہا ہے لیکن اس سے زبردستی یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کچھ غیر مسلموں نے پکڑ کر کے اس سے کہا کہ جب تک تم نبی کا انکار نہیں کرو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تمہیں قتل کر دیں گے اب زبردستی اس سے کہلوا رہے ہیں کہ تم نبی کا انکار کرو اللہ کا انکار کرو جنت کا انکار کرو یا نبی کو گالی دو زبردستی اس سے کہلوائی جا رہا ہے یہ بات تو اس کے اوپر بھی کفر کا فتوا نہیں لگے گا کیونکہ وہ مجبور ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی اجازت دی ہے اللہ من اکریہ وقل بہ مطمئن بلی ایمان جس آدمی کو مجبور کر دیا گیا ہو کفر کہنے پر اس آدمی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پر آیت نازل ہوئی کب مکہ کے مشرقین نے ان سے کفریہ بات کہلوائی اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا پھر دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں آپ کی اللہ کی سب کی محبت ہے میں نے صرف جان بچانے کے لیے عذاب سے بچنے کے لیے تکلیف سے بچنے کے لیے میں نے بات کہی تو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر آئے اتاری اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے آج بھی اگر کوئی مسلمان کسی علاقے میں ہے کہ اسے زبردستی کفریہ بات کہلوائی جاتی ہے ورنہ اس کو مار دیا جائے گا جان کی دھمکی دی جا رہی ہے اور وہ کہہ دیتا ہے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا انسان مجبور ہے تو دوسری شرط یہ کہ انسان مجبور ہو تیسری شرط یہ کہ اس کے اوپر حجت قائم کرنا ٹھیک ہے اس پر جا کر کے حجت قائم کرنا حجت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جا کر کے آپ سمجھائیں جیسے کوئی آدمی کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ کہتا ہے کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا میں اس کا انکار کر رہا ہوں اب آپ نے بات سنی اب سنتے ہی آپ اس کے اوپر کفر کا فتوا نہیں لگا سکتی کافر ہو گیا نہیں لگا سکتے اس متعین شخص پر ٹھیک ہے اب اب آپ کو اس پر حجت قائم کرنی پڑے گی ہو سکتا ہے اس کے پاس شبہات ہوں ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ دلیلیں ہوں کچھ بھی اس کے پاس ہو سکتی ہے اس لیے جا کر کے اس کے شبہات کو دور کرنا حجت قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے شبہات کو دور کرنا اس کے پاس کچھ شک ہے کچھ شبہ ہے آپ اسے دور کریں ایسے ہی قرآن و سنت کا جو حکم ہے مصوص ہیں آیات اور حدیثیں اور صلب سارین کے اخوال اس کے سامنے پیش کرنا اس کے شکوق شبہات کو ختم کر دینا یہ ہوتا ہے حجت قائم کرنے کا مطلب تو یہ تین شرطیں ہیں اللہ نے کیا فرمایا کنہ معذبین حتیٰ نب اطا رسولہ ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر رسولوں کا سلسلہ جاری کیا حجت قائم کرنے کے لیے ہمارے اوپر انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے ہی کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر انبیاء اور رسول بھیجے ہم سب نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تمہیں رب ہے ہمارا رب ہمارا خالق اور مالک اور معبود ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے حجت قائم کرنے کے لیے ہم تمہارے درمیان رسولوں کو بھیجیں گے اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے تو انبیاء اور رسول دنیا میں اسی لیے آئے حجت قائم کرنے کے لیے تو حجت قائم کرنا ضروری ہے کسی آدمی کے اوپر کفر کا فتوا لگانے کے لیے یہ شرطیں ہو گئیں یہ تمام شرطیں کسی کے اندر پائی گئیں لیکن کچھ رکاوٹیں بھی ہیں مان لیجئے مثال کے طور پر وہ آدمی جاہل ہے کسی ایسے معاشرے میں رہتا ہے دیہات میں اور کھیڑے میں دور دراز شہر سے وہاں علماء نہیں لوگ نہیں وہ جاہل انسان اس کو نہیں معلوم یا ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کو نہیں معلوم ہے کہ شراب حرام ہے یا فلاں چیز کرنا حرام ہے شریعت کے اندر یا ایسا کرنا کفر اس کو نہیں معلوم ہے ابھی نیا نیا مسلمان جاہل بیچارہ تو ایسے آدمی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا کیونکہ کیا ہے وہ جاہل ہے اس کو علم نہیں ہے اس کے پاس تو ایک رکاوٹ ہے اگر کوئی جاہل ہے تو اس کو جا کر کے سمجھایا جائے گا مان لے گا ایسا نہیں کہ ہم اس کے اوپر فوراً حکم لگا دیں گے ہو سکتا جہالت کی بنیاد پر کر رہا ہو اور دوسری رکاوٹ غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی شریعت کے اندر معاف ہے ربنا لا تو آخرہ ان نسینا وقت اللہ رب العامین تمہارا مواخذہ نہ کرنا گرفت نہ کرنا اگر ہم بھول گئے یا ہم نے غلطی کی تو اللہ رب العامین ہمارا مواخذہ نہ کرنا غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا غلام ہے میں تیرا رب ہوں یہ کفریہ بات ہے ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کہے کہ تو میرا غلام ہے میں تیرا رب ہوں لیکن ایک شخص نے اللہ کے سر کی حدیث ہے کہ ایک آدمی سفر پہ جا رہا تھا سواری پہ اس کا سارا مال و متا موجود تھا درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھا سو گیا سواری غائب ہو گئی بہت تلاش کیا سواری نہیں ملی پھر آ کر کے اسی درخت کے نیچے آرام کرنے لگا کچھ دیر کے بعد دیکھتا سواری ساز و سامان سمیت اس کے سامنے موجود ہے بہت خوش ہو گیا اور خوشی میں اس کی زبان پھسل گئی اور اس نے یہ کہ اللہ تعالیٰ تو میرا غلام ہے میں تیرا رب ہوں یہ کہنا کہنے والا کافر ہو جائے گا اگر کوئی آدمی علم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر کے کہتا ہے اس پر کوئی زبردستی نہیں تو انسان کافر ہو جائے گا لیکن غلطی سے اس کے منہ سے بات ادا ہو گئی تو اسی صورت میں کیا ہوگا اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا تو غلطی ہوگی کسی انسان کی آپ نشانہ ساتھ رہے تھے کسی چڑیے کو مارنے کے لیے سامنے کوئی انسان آ گیا آپ نے اس کو قتل کر دیا یہ غلطی ہو گئی تو اس کے ساتھ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ جان بوجھ کر کے اس کو نہیں قتل کر رہا تھا غلطی سے کبھی کبھی عام طور پر ہوتا ہے کہ انسان کسی جانور کو مارنے کے ڈھیلا پھینکتا ہے لکڑی اور ڈنڈا پھینکتا ہے سامنے کوئی آدمی آ گیا بچہ آ گیا جانور کو نہیں لگا وہ جو ہے لکڑی نہیں لگی آدمی کو بچے کو لکڑی لگ لگی تو اس نے غلطی کی ہے جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کیا تو اگر غلطی ہو جائے تو یہ شریعت کے اندر معاف ہے تیسری چیز کیا ہے زور زبردستی یہ بھی شریعت کے اندر معاف ہے جان بچانے کے لیے اللہ کے سر حدیث ہے کہ الخط و نسان و مستک رحو علیہ ہماری امت سے اللہ رب العامی نے خطا کو بھول کو غلطی کو اور بھول کو اور جس پر ان کو مجبور کر دیا گیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا تو اگر زبردستی کوئی بات کہلوائی جائے کسی سے اور وہ کہہ دے اپنی زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے شریعت کے اندر جائے ہاں دل میں اس پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے دل پر آپ زبان سے فری بات کہہ کر کے اپنی جان بچا سکتے ہیں لیکن دل سے تصدیق نہیں ہونی چاہیے آپ صرف زبان سے کہہ دیں کفریہ بات کفر والی بات لیکن دل میں اللہ رب العالمین پر ایمان ہونا چاہیے تو یہ تیسری رکاوٹ ہے کہ اگر زبردستی کسی کے ساتھ کی گئی ہے اور زبردستی اس نے کہہ دیا ہے تو اس پر کفر کا فتوا نہیں لگے گا ٹھیک ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس تعویل ہے مان لیجئے اس کے پاس کوئی آیت ہے کوئی دلیل ہے کوئی حدیث ہے کوئی سنت ہے اس کے پاس اور اس کا معنی وہی سمجھ رہا ہے اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا اب ہم نے کسی کے بارے میں سنا اور انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو ہم ایسے آدمی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا نہیں لگا سکتے ہو سکتا ہے اس کے پاس تعویل ہے اس آیت کا اس کا معنی یہ لے رہا ہے اگرچہ معنی غلط ہے لیکن اب ہمیں اس پر جا کر کے حجت قائم کرنی پڑے گی اس کو جا کر کے سمجھانا پڑے گا بتانا پڑے گا کہ آپ جو تعویل کر رہے ہو جو معنی لے رہے ہو یہ قرآن کا یہ معنی نہیں ہے آیت کا معنی یہ نہیں حدیث کا یہ معنی نہیں ہے سلب صالح نے اس کا معنی یہ لیا اس کا مطلب یہ آپ کو جا کے سمجھانا پڑے گا تو ہو سکتا ہے اس کے پاس تعویل ہو وہی معنی سمجھ رہا ہے اس کے پاس یہی معنی ہے ایسے ہی پانچویں چیز یہ ہے کہ تقلید ہو سکتا ہے کوئی انسان ایک دم جاہل ہے کیڑے میں جیسا کہ بتایا گیا اور جو اس کے پاس علم بھی نہیں ہے اور اس نے کسی آدمی کسی عالم کی بات سن لیا اور دیہاتی بے اور اس کی بنیاد پر اس نے بات کہہ دی اس آدمی اس عالم کے کہنے کی بنا پر تو اس اس شخص کو اس دیہاتی یا اس آدمی کو کافر نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ اس کی اپنی بات نہیں کسی کی سن کر کے اس نے بات کہی ہے تو اس پر بھی کفر کا فتوا نہیں لگایا جائے گا چھٹی چیز یہ ہے کہ توبہ اللہ رب العالمین اس کا دروازہ کھول رکھا ہے توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے انسان کفر کرے شرک کرے بڑا سے بڑا گناہ کرے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے تو یہ ساری رکاوٹیں ہیں جن رکاوٹوں کی بنیاد پر کسی آدمی کے اوپر متعین کسی آدمی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا جب تک کہ ساری شرطیں نہ پائی جائیں اور یہ ساری رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں شرطیں کیا بتائی گئیں کہ وہ عمل کفر کا ہونا چاہیے اگر وہ عمل کفر کا نہیں ہے عام نافرمانی ہے اس پر کفر نہیں کہا گیا جسے جھوٹ بولنا یہ کفر نہیں ہے اب جھوٹ بولنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا ثابت بھی ہو گیا اس نے کہا کہ میں جھوٹ بولا ہوں تو اس کو کافر نہیں کہا جائے کیونکہ جھوٹ بولنا کفر نہیں ہے جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے رشوت لینا بڑا گناہ ہے ٹھیک ہے یہ سب بڑا گناہ ہے کسی کو دھوکہ آپ نے دے دیا بڑا گنا ہے یہ لیکن یہ کفر نہیں ہے کفر کے اندر انکار ہوتا ہے کیا انکار کریں جو اسلام کے اصول اور مبادی ہیں اور جن پر کفر کا لفظ استعمال کیا گیا شریعت کے اندر وہ عمل ہونا چاہیے اور اس کے بعد باقاعدہ نس سے سری ہو یہ نہ ہو کہ اپنی عقل سے اپنے مزاج سے کہہ دے نہیں کیونکہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے ہمارا کام یہ کہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا اسلام سے خارج کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام سے خارج کرتے پھرے تو کافر تو کافر تو کافر تو زندگی تو منافق نہیں نوز باللہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام یہ کہ جو مسلمان کو مسلمان مانا جائے گا انہیں مسلمان کہا جائے گا اب ان کا اگر جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے ٹھیک ہے تو اس عمل پر وہ عمل کفریہ ہونا چاہیے کفر کا لفظ اسریت نے اس پر استعمال کیا ہو نمبر دو بتایا کہ اس پر زبردستی نہ کی گئی ہو اور تیسری بات یہ کہ حجت قائم کرنا اس سے جا کر کے گفتگو کرنا اس آدمی سے آپ کو خبر ملی کہ فلاں آدمی اس کا نام مان لیے زید ہے وہ جنت کا انکار کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ زید کافر ہے اجازت نہیں ہمارے لیے اگرچہ یہ جنت کے انکار کرنا کفر ہے اب ہمیں جانا پڑے گا زید کے پاس اس سے ملاقات کرنے جانی پڑے گی یا ملاقات کیجیے یا ٹیلی فون سے بات کیجیے یا تو خط و کتابت کے ذریعے سے بات کیجیے اس پر حجت قائم کرنی پڑے گی اس کو سمجھانا پڑے گا اس کو دلیل دینی پڑے گی دلیل دینے کے بعد سب کچھ جاننے کے بعد اگر اس پر قائم رہتا ہے اور کہتا کہ نہیں میرا یہی ہے قول جنت کا میں انکار کر رہا ہوں جنت نہیں مانتا میں وہ جاہل بھی نہیں ہے رکاوٹ بھی دور ہو گئی اس نے کسی کی تقلید میں بھی نہیں کہا اس نے غلطی بھی نہیں کی بھول بھی نہیں اس نے کیا ہے ٹھیک ہے کوئی زبردستی بھی اس کے اوپر نہیں ہوئی ہے اسے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ ایسا کیوں کر رہے ہو کہیں زبردستی تو نہیں کوئی کر رہا ہے آپ کے پیچھے گن لے کر کے کھڑا ہے آپ کو مارنا چاہتا ہے اگر آپ نہیں انکار کرو گے اللہ کا نہیں انکار کرو گے نبی کا تو ہم تمہاری جان لے لیں گے ایسا تو نہیں ہے کہتا نہیں کوئی رکاوٹ ہمارے پاس نہیں اب ساری رکاوٹیں دور ہو گئی رکاوٹیں دور ہونے کے بعد حجت قائم کر دی گئی اب اس کے اوپر کفر کا فتوا لگایا جائے گا اور کون لگائے گا ہم جیسے آپ جیسے لوگ نہیں لگائیں گے جو بڑے بڑے علماء ہو اس پر کفر کا فتوا لگائیں گے یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم سب کے اوپر کفر کا فتوا لگاتے پھریں یہ بہت سنگین جرم ہے شریعت کے اندر اسی لیے جنہوں نے سلب صالحین کی روش کو چھوڑا ان کے عقیدے اور مناج کو چھوڑا ان کی چیز کثرت سے پائی جاتی ہے وہ لوگ یعنی معمولی گناہوں کی بنیاد پر بھی اور معمولی اختلاف کی بنیاد پر بھی دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیتی ہے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر کفر کا فتوا لگائیں تو شرطیں ہیں ٹھیک ہیں اور اس کی رکاوٹیں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی شرطیں پائی جائیں گی تب کسی کے بارے میں کہا جائے گا اور یہ علماء کا کام ہے صحیح بخاری حدیث ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور وہ ہمارے نبی کو ہنساتے تھے یعنی مزاحیہ قسم کے تھے وہ تو ہمارے نبی ان کی باتوں پر ہنستے تھے مسکراتے تھے تو انہوں نے شراب پی لی تو ہمارے نبی نے ان پر حد جاری کیا پھر ایک دو مرتبہ انہوں نے شراب پیا تو ان پر کسی نے اعتراض کیا کہا کہ دیکھو لانت بھیجنے لگے ان کے اوپر کس آدمی پر اللہ کی لانت ہو شراب پیتا ہے اور اس پر حد قائم کی جاتی ہے تو ہمارے نبی نے منع کیا کہا کہ لا تن ان پر لانت نہ بھیجو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں جبکہ ہمارے نبی نے خود شراب پینے والے پر لانت بھیجی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے کے تعلق سے نو دس لوگوں پر لانت بھیجی ہے شراب پین بنا شراب پر لانت بھیجی ہے شراب بنانے والے پر شراب پینے والے پر شراب کے لیے نچوڑنے والے پر جس کے لیے نچوڑا جائے اس کے لیے شراب کو بیچنے والے پر شراب کو خریدنے والے پر شراب کو لے جانے والے پر اور شراب جس کے پاس لے کر جائی جائے اس کے اوپر ان تمام لوگوں پر آپ نے لانت بھیجی کہ لانت ہو شراب پینے والے پر لانت ہو شراب بنانے والے پر لانت ہو شراب بیچنے والے پر آپ نے لانت بھیجی عام طور پر کسی متعین کا فلاں آدمی آپ نے عام لوگوں کی بات کہی تو صحابی نے کسی نے لانت بھیج دی تمہارے بھی نکاح کہا نہیں ان پر لانت مت بھیجو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور قسم کھا کر کے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ حب اللہ رسول اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں ہمارے نبی نے منع کر دیا حالانکہ ہمارے نبی نے خود شراب پینے والے پر لانت بھیجی تو ایک ہوتا ہے عام حکم لگانا کہ جو شراب پینے والا اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے شراب پینے والا منعون ہے یہ بات کہیں گے لیکن اگر کوئی آدمی شراب پی رہا ہے تو اس آدمی کو کہنا کہ تو ملعون ہے تیرے اوپر لا کے لانت ہو یہ الگ دوسرا معاملہ ہے متعین کسی شخص کے اوپر حکم لگانا اس کے لیے شروط ہے اور اس کے لیے رکاوٹیں دور ہونی چاہیے تب اس کے اوپر آپ حکم لگائیں گے ہو سکتا زبردستی کسی نے اس کو پلا دیا ہو ممکن ہے ہو سکتا ہے جاہر اس کو معلوم نہ ہو شراب پینا حرام ہے ہو سکتا ہے ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے وہ اس کو نہیں معلوم شراب پینا حرام آپ اس پر کفر کا فتوا لگا رہے نہیں جائز ہے یہ آپ عمومی طور پر بات کہہ سکتے کامن کہ شراب پینے والا ملعون ہے شراب پینے والے پر اللہ کی لانت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی آدمی شراب پی کر کے اور کہے تو ملعون ہے تیرے اوپر اللہ کی لانت یہ کہنا جائز نہیں ہے ہو سکتا مجبور ہو سکتا اسے حکم نہ معلوم ہو کہ شراب پینا حرام نہیں ہے شریعت کے اندر نہ معلوم اس کو حکم ممکن ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں تو ایسی صورت میں ایک عام کامن حکم لگانا ایک الگ مسئلہ ہے اور متعین کسی پر حکم لگانا ایک دوسرا مسئلہ ہے متعین کسی کافر کہنے کے لیے یہ تمام شرطیں ہونی چاہیے بات سمے آ رہی نا اسلام میں چوری کی کیا سزا ہے ہاتھ کاٹنا کیا ہر چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے جی نہیں اس کی شرطیں ہیں وہ شرطیں پائی جائیں گی تب چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے ایک بچہ اگر چوری کرے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے کیونکہ بچہ مکلف نہیں ہے شریعت کا بچے پر نماز فرض نہیں ہے بچے پر عبادت فرض نہیں ہے اگر بچہ چوری کر لے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے ٹھیک ہے یا اس طریقے سے اگر کوئی مجنون اور پاگل ہے اس نے چوری کر لیا پاگل ہے وہ تو کیا اس کے ہاتھ کاٹیں گے نہیں ہاتھ کاٹے جائیں گے پاگل ہے اس کو اس کے پاس عقل نہیں ہے آپ نے سامان باہر رکھا تھا دروازے سے باہر تھا سامان آپ کے پاس گھر کے اندر نہیں تھا کوئی لے کر کے چلا گیا اس پر حکم نہیں لگا جائے گا چوری کا چوری کہا جاتا ہے دروازے سے اندر گھس کر کے گھر سے سامان نکالنا یہ چوری کہلاتا ہے آپ نے باہر رکھا ہوا کوئی بھی آدمی اس کو اٹھا سکتا ہے اس کو چوری نہیں کہا جائے گا اب آپ کہیں کہ میرا سامان چوری کر گیا ہاتھ کاٹیں گے نہیں ہاتھ نہیں کاٹ سکتے شریعت کا حکم ہے چور کے ہاتھ کاٹنا لیکن اس کی شرطیں وہ شرطیں پائی جائیں گی تب ہاتھ کاٹے جائیں گے ایسا نہیں کہ کاٹ لیے جائیں گے ہاتھ ایسا نہیں شریعت کے اندر ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے معاملہ بھی ہے تکفیر کا کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ عمل کفر کا ہے اور ایسا کرنے والا کافر ہے لیکن متعین کسی آدمی پر حکم کافر ہونے کا نہیں لگا سکتے جب تک کہ اس کے اندر تمام شرطیں نہ پائی جائیں اور تمام رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں اس وقت تک اس آدمی پر کوئی آدمی کفر کا فتوا نہیں لگا سکتا ٹھیک ہے زنا کرنے کی سزا شریعت کے اندر لیکن زنا ثابت ہوگا تب آدمی کے اوپر کیا کریں گے لگایا جائے گا گواہ ہونے چاہے چار گواہ آج تک تاریخ اسلام میں گواہوں سے زنا ثابت نہیں ہوا ہے کبھی بھی کسی آدمی کے اوپر گناہوں کی بنیاد پر زنا کا کی حد لاگو نہیں کی گئی ہاں اگر کب لاگو کیا گیا آدمی نے آ کر کے خود اعتراف کیا خود اعتراف کیا آدمی نے کہ میں نے کیا اس آدمی کے اوپر لگایا گیا تو گواہ ہونے چاہیے چار اگر گواہ نہیں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ آئے ان سے جنا شادر ہو گیا تھا ہمارے نبی کے سامنے آئے پھر ہمارے نبی نے ادھر منہ کر لیا پھر بائیں طرف سے آئے دائیں طرف سے آئے آگے سے آئے پیچھے سے آئے ہمارے نبی نے بہت سارے سوالات کیے ان کے بارے میں اور یہاں تک کہا گیا کہ دیکھو ان کے منہ سے کہیں شراب کی تو بو نہیں آ رہی ہے کہ ایسا تو نہیں شراب پی رکھی انہوں نے اگر آدمی نشے میں ہو اور نشے کی حالت میں کر بیٹھے تو اس پر نہیں لگایا جائے گا اسی لیے مارمی نے کہا لوگوں نے جا کے منہ سونگا ان کا حستے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہیں ان کا منہ سونگا جا کر کے انہوں نے شراب نہیں پی انہوں نے شراب نشے میں نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے بھی نے کہا کہ کیسے آپ نے کیا پوری تفصیل ہمارے بھی نے پوچھی پوری ڈیٹیل پوچھی تفصیل اس کے بعد جب ثابت ہو گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حکم لگایا کا سرمے دانی میں جس طریقے سلائی ڈالی جاتی اس طریقے سے تم نے کیا اگر آدمی اوپر کر لے اندر نہ جائے تو اس پر زنا نہیں کہا جائے گا شریعت کے اندر یہ سب مسائل ہیں علماء کے لیے طلباء کے لیے جاننا ضروری ہے وہ غلط کام کیا اس نے لیکن اس پر زنا کا حکم نہیں لگے گا اگر آدمی اوپر اوپر سے کر لے منی خارج ہو جائے اور اندر شرمگاہ کے اندر نہ جائے تو اس کو زنا نہیں کہا جائے گا تمہارے بھی نے پوچھا باقاعدہ کہا جیسے سرمے دانے کے اندر سلائی ڈالی جاتی ہے اس طریقے تم نے ڈالا کہاں ایسے میں نے کیا ہے جب انہوں نے باقاعدہ اعتراف کیا تو ہمارے نے بھی ان کے اوپر حکم لگایا جاری کیا حد جاری کیا تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں کسی کی جان لینا یا کسی آدمی پر حد نافذ کرنا یا کسی مسلمان کو کافر کہنا اتنا آسان معاملہ نہیں اتنا آسان ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے سمجھ دیا ہے الحمد ہم لوگ اس سے پاک ہیں الحمد ہماری جماعت ہمارے لوگ یا جو سلف سائن کے عقید و منہج پر ہیں الحمد وہ کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے اگرچہ ہمیں کوئی کافر کہے پھر بھی اس کو ہم کافر نہیں کہتے جیسا کہ شیخ السلم تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی خاندان کی بیٹی کے ساتھ جنا کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جا کر اس کی بیٹی کے ساتھ جنا کرے ایسا نہیں ہے یا کوئی ہمارے اوپر جھوٹ بولے ہم پر جا پر جھوٹ بولے ہمارے اوپر کوئی کفر کا فتوا لگائے ہم بھی اس کے اوپر کفر کا فتوا لگائیں بدلے میں ایسا ہم نہیں کرتے کیونکہ شریعت ہمیں اس سے منع کرتی ہے یہ معاملہ بڑا سنگین معاملہ بڑا خطرناک معاملہ تو یہ بہت بڑا فرق ہے ہمارے درمیان یہ جو سلب سالین کے عقیدے اور منحج پر ہیں اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے سلب سالین کی روش کو اور ان کے عقیدے کو چھوڑ دیا جو خوارش شیعہ اور روافی ایسے ہی معتضلہ اور بریلوی حضرات وہ بھی اس معاملے میں بہت آگے ہیں فوراً کسی ایک آدمی کے اوپر کفر کا وطو مطلب لگا دیتے فلاں آدمی کافر ہے فلاں آدمی کافر ہے وہ جماعت کافر ہے وہاں بھی کافر ہیں فلانے کافر ہیں اس طریقے سے فتویٰ باقاعدہ ان کے ہاں بھی صادر ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں کا منحج اور عقید قول ہے جو سلب سالین کے عقیدے اور منحج پر نہیں ہیں ٹھیک ہے اسی بات کو انہوں نے یہاں بیان کیا ہے کہ انسان کسی کو گناہ کی بنیاد پر کافر نہیں کہتا حتیٰ کہ کفریہ بات کہے تو بھی کافر نہیں کہتا جب تک کہ تمام شرطیں نہ پائی جائیں جبکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو گناہ کی بنیاد پر کافر قرار دیتے ہیں جیسے خوارج انہوں نے بیان کیا انہوں نے ایک ہی جماعت بیان کی لیکن دو تین جماعتیں اور ہیں جو یہ بات جو گناہوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو کافر کہتی ہیں فرماتے ہیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ ہوں ما کا یعنی اہل سنت اور جماعت اس کے باوجود کس چیز کے باوجود کہ وہ کہتے ہیں ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان میں اعمال داخل ہیں اس کے باوجود لا یوک فرون اہل قبلہ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے اہل قبلہ کون ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والے جو قبل کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں بے متعلق معاشی یعنی نافرمانی اور کبیرہ بڑے گناہوں کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہتے کما یعل الخوارج جیسا کہ خوارش کرتے ہیں ٹھیک ہے بل اخوت المانیہ المعاصی ایمانی اخوت گناہوں کے باوجود بھی ثابت رہتی ہے اگرچہ گناہ کیا لیکن ایمان ان کے ساتھ باقی رہتا ہے اور انہوں نے قرآن کریم سے دو تین دلیلیں دی ہیں ایک دلیل تو انہوں نے یہ دی ہے قصاص کے تعلق سے کہ اللہ فرماتا ہے فمن اف یا لہو شعین فتبا ام بالمعروف جس شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اسے معروف طریقے کی تباہ کرنا ہے یہ قصاص سے متعلق آیت ہے اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو کسی مسلمان کا قتل کرنا کیسا ہے یہ شریعت کے اندر کبیرہ بڑا گناہ ہے بڑا گناہ ہے ایک آدمی نے ایک مسلمان نے تیش میں آ کر کے جذبات میں آ کر کے غصے میں آ کر کے کسی کو قتل کر دیا ٹھیک ہے گناہ کبیرہ کیا اس نے بڑے گناہ کے ارتکاب کیا ٹھیک ہے اب اللہ رب الامی نے کیا فرمایا کہ جو مقتول ہے جس کو قتل کر دیا گیا ہے اگر اس کی طرف سے معاف کر دیا گیا تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کو بھائی قرار دیا کس کو جس کو قتل کر دیا گیا اس کو بھائی قرار دیا کہ اگر مقتول کو قاتل کے بھائی سے یعنی موسوم کے اللہ رب العالمین ہے فمن عل من عقی ہے یعنی قاتل کے بھائی قاتل کا بھائی قرار دیا کس کو جسے قتل کیا گیا کس بنیاد پر بھائی قرار دیا گیا ایمان کی بنیاد پر کہ اگر وہ اگرچہ اس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ دینی بھائی ہے جی۔ کیا ہے وہ دینی بھائی وہ مسلمان ہے اگرچہ اس نے قتل کیا تو اگر اب اس کا بھائی جس کو قتل کر دیا گیا ہے اگر وہ اس کے بھائی لوگ یا وہ خاندان کے لوگ اپنے بھائی کو کچھ معاف کر دیں تو اس کو اس پر عمل کرنا ہے یعنی بول دے کہ بھائی ہم کو کیساس نہیں چاہیے ہم کو آپ کیا دے دو ہم کو آپ جو ہے فدیہ دے دو یا دیت دے دو یا کوئی آدمی چاہے تو پورا معاف کر دے معاف کر سکتا ہے شریعت نے باقاعدہ اس کو حق دیا ہے اتنی اجازت دی ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا ٹھیک ہے قتل کرنا بڑا گناہ ہے تو بڑا گناہ کی بنیاد پر بھی اللہ رب العالمین نے اس کو ایمان سے خارج قرار نہیں دیا بلکہ اس کو کیا بنا بتایا بھائی بتایا کہا کہ وہ بھائی ہے دین کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر اب جو مقتول ہیں اب چاہیں تو اسے قصاص لے یعنی بھائی خون کا بدلا خون ہے آپ نے میرے بھائی کو قتل کیا ہم آپ کو قتل کریں گے یا چاہے دیت پر راضی ہو جائے یا چاہے تو پورا معاف کر دے کہ نہیں ہم نے معاف کر دیا ہم کو دیت بھی نہیں چاہیے ہم کے ساتھ بھی نہیں لیں گے یہ شریعت نے مقتول کے ورثہ کو اتنا حق دیا ہے تو اللہ رب اللہ ان کو دینی بھائی قرار دیا تو اگر وہ دین سے نکل جاتے کافر ہو جاتے تو اللہ ان کو بھائی کہتا ہاں؟ نہیں بھائی کہتا نا اللہ نے بھائی قرار دیا کہ تمہارا بھائی اگر معاف کر دے وہ دینی بھائی ہے تمہارا تو بھائی قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان اگرچہ بڑا کام گناہ کیا اور ایک مسلمان قتل کر کے بڑا گناہ کے ارتکاب کیا لیکن اسلام سے نہیں نکلا کافر نہیں ہوا ابھی بھی وہ اسلام کے دائرے میں ہے اسے اللہ اس کو بھائی قرار دیا دوسری آئے تو بھی قتل ہی سے قطار سے متعلق ہے سورہ حجرات میں اللہ نے فرمائے اقتتلوا نے بینا مومنوں کی دو جماعت اگر آپس میں تلوار نکال لیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کرتے پھریں فاصلح بینہما ان دونوں کے درمیان اصلاح کرا دو صلح کرا دو مسلمان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ مومنوں کی دو جماعت جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں قتل کرنے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو مومنین سے تعبیر کیا کیا کہ کی نہیں کیا وہ ان طتا نے من المؤمنین اقتتلو مومنوں کی دو بڑی جماعت اگر آپس میں لڑ پڑیں ایک دوسرے کو تلواروں سے بور بندوقوں سے قتل کرنے لگے مارنے لگے تو اللہ کیا ورنہ ہو اسلحو ان کے درمیان صلح کرا دو کہ نہ دوسرے ایک دوسرے کو قتل کریں قتل کرنے کے باوجود بھی آپس میں لڑائی کرنے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو کیا قرار دیا مومن قرار دیا وہ ان طائفتان من المنینا مومنوں کی دو جماعت اگر آپس میں لڑ پڑیں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے ان کے درمیان سلح کرا دو اللہ نے ان کو کافر نہیں کہا کہ کافروں کی دو جماعت یا قتل کی بنا پر کافر ہو گئے حالانکہ قتل کرنا بڑا گناہ ہے گناہ ہے کبیرہ ہے یہ اس کے باوجود بھی اللہ رب ببراہین نے ان کو مومن قرار دیا اللہ رب نے قرآن کی دوسری آیت میں کسی مسلمان کو قتل کرنے کی بڑی سخت وہی سنائی ہے کہ جہنم ان کے لیے سزا ہوگی اما اخت المن متعمدن فجدا جہنم خالدنفی وغدب اللہ علیہ ولانا و عدابن عظیمہ جو کسی مسلمان کو قتل کرتا جان بوجھ کر کے اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اس میں ہمیشہ رہے گا اس کے لیے اوپر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العامن ان کو مومن قرار دیا تو قتل کرنا مسلمان کا بڑا گناہ ہے ناحق قتل کرنا بڑا گناہ چاہے مسلمان قتل ہو یا کسی غیر مسلم کا ہو ناحق قتل کرنا شریعت کے اندر حرام ہے ہماری جائز نہیں کسی غیر مسلم کو جا کر کے ہم قتل کریں یہ جائز ہمارے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے تو ناحق قتل کرنا شریعت کے اندر بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العامین نے ان کو مومن قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے گناہ کے ارتکاب سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا مومن رہتا ہے پھر اللہ نے فرمایا ان نمل اخوا فاصل اخوم مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں لہذا ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو یہاں بھی اللہ ابرامی نے قتال کے بعد یہ بیان فرمایا کہ اگرچہ ان دونوں سے آپس میں قتال ہو گیا لڑائی ہو گئی ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کر دیا سنگین جرم کیا لیکن اس کے باوجود بھی یہ بھائی ہیں کیونکہ ایمان دونوں کے پاس موجود ہے اس کی بنا پر ایمان سے ان کو خارج نہیں قرار دیا جائے گا لہذا ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو تو ان دونوں آیتوں سے معلوم یہ ہوا کہ بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے والا اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا اس کو کافر نہیں کہا جائے گا اگر بڑے گناہ کی سے کافر ہو جائے تو مسلمان آج کوئی بچے گا ہی نہیں جسے بڑا گناہ نہ ہوتا ہو نماز چھوڑنا بھی بڑا گناہ ہے جماعت چھوڑنا بڑا گناہ ہے کتنے لوگ ہیں جو پہلی جماعت جن کو ملتی ہے جب جماعت کی بات ہوتی تو پہلی جماعت ہوتی مراد دوسری جماعت نہیں پہلی جماعت چھوڑنا بڑا گنا ہے ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہیں ایک دن پوری پانچوں جماعتیں پہلی مل جاتی ہوں بہت کم لوگ ہوں گے ہے کہ نہیں ہے تو کیا جماعت چھوڑنا بڑا گناہ ہے تو کیا اس کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگا جائے گی کافر ہوگے وہ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے مان لیجیے شراب پینا بڑا گناہ ہے رشوت لینا دھوکہ دینا بڑا ہے آج کون ایسا ہے جو بڑے گناہ ارتکاب نہ کرتا ہو اللہ ماشاء اللہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں دنیا کے اللہ کے نیک بندے ورنہ عام طور پر تو بڑے گناہوں کے ارتکاب انسان کرتا رہتا ہے جی ہاں تو یہ ہے کہ بڑے گناہ کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے یہ غلط بات ہے شریعت کے اندر کہ انسان بڑے گناہ کے ارتکاب کرے لیکن پھر بھی اس کو گناہ کے ارتکاب کی بنیاد پر کافر نہیں قرار دیا جائے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی کہ کہ ہادہ سعید میرا یہ بیٹا سردار ہے اللہ بین عظیمتین المومنین اللہ ان کے ذریعے سے مومنوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا ہنستے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو مومنوں کی جماعت سے کون جماعت مراد ہے ایک تو علی رضی اللہ عنہ کی جماعت اور ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا نا دونوں کے درمیان جنگ صفین ہوئی تھی آپس میں جنگ ہوئی تھی تو اللہ رب العامین نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ان دونوں کے درمیان سلح کرا دیا اور جو اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا علی رضی اللہ عنہ کی کی شہادت کے بعد خلافت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ملی چھ مہینے تک انہوں نے خلافت کی تھی اس کے بعد انہوں نے امیر امیر المومنین وہ پہلے ابھی اس وقت امیر تھے ان کو بلایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں اور بڑی کرسی منگائی اور اس کرسی پر ان کو بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اور کہا کہ میں آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر رہا ہوں ان کے جو کمانڈر تھے فوجی جنرل حفتی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے تھوڑی ہچکچاہٹ کی اور ان کے اوپر بیعت کرنے سے تھوڑی تاخیر کیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا اور کہا کہ جا کر کے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان سے بیعت کرائی تو اللہ رب العامین نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے جو اختلاف چلا آ رہا تھا اور جو مومنوں کے درمیان دو جماعت ہو گئی تھی اللہ رب العامین ان کے ذریعے سے اس اختلاف کو دور کروا دیا حالانکہ ان دونوں کی آپس میں جنگ ہوئی جنگ جمل اور جنگ جنگ جمل بھی ہوئی تھی جس میں طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے اندر رضی اللہ عنہ شرکت کی تھیں اور جنگ صفین حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں ہوئی دونوں سے جنگ ہوئی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود دونوں کو کیا قرار دیا مومنوں کی جماعت قرار دیا اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ دونوں کے درمیان جنگیں ہوں گی اللہ رب العامی نے آپ کو وہی کے ذریعے سے باقاعدہ اطلاع دی تھی اس لیے ہمارے نبی نے پیشین گوئی کی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تو اس طریقے سے اس کے باوجود بھی ان دونوں کو مومن قرار دیا گیا ہمارے نبی نے قرار دیا تو معلوم یہ ہوا کہ بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے سے کوئی اسلام اور ایمان کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے کہ اس کو ہم کافر کہہ دیں اس نے بڑے گناہ کے ارتکاب کر لیا کافر ہو گیا ایسا نہیں شریعت کے اندر لہذا یہ جو عمل ہے یہ جو ان لوگوں کا عمل ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہیں قرآن و حدیث کو سلب سارین کے عقید فہم کے مطابق نہیں سمجھتے ہیں جو اہل بدعات ہے ان لوگوں کا وہ ہے یہ ان لوگوں کا روش ہے کہ بڑے گناہوں کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دینا اور اسلام سے خارج کر دینا جیسا کہ خوارج خوارج کی چار بڑی پہچان ہے ایک تو یہی پہچان ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر گناہ کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اس لیے ان کے یہاں مسلمان کافر ہے جو بڑا گناہ کرے وہ کافر ہے بادشاہوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں نمبر دو حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کرنا یہ بھی ان کی بڑی پہچان نمبر تین بڑے گناہوں کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دینا وہ کہتے جو بڑے گناہ کے ارتکاب کرے گا وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا ہاں اگر توبہ کر لیا اللہ توبہ قبول کرے گا توبہ نہیں کیا اور مر گیا بغیر توبہ کیے ہوئے تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا ٹھیک ہے یہ خوارش اور معتضلا اور روافظ سب کا یہ کہنا ہے چوتھا چوتھی جو ان کی بڑی پہچان ہے ان لوگوں کی کہ وہ اہل اسلام کو قتل کرتے ہیں اور کفار و مشرقین کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ان کی پہچان ہے ان کی جو بھی جنگیں ہوں گی آپس میں ہوتی ہیں مسلمانوں کے خلاف ہی ہوتی ہیں مسلمانوں ہی کو قتل کرتے ہیں یہ لوگ اور یہ اسی وقت سے ہیں جب سے خوارج کی کا وجود ہوا اور سب سے پہلا فرقہ جو پیدا ہوا وہ خوارج ہی ہے اسلام کے اندر اسی لیے ہمارا اور سب سے زیادہ جس فرقے کی نشانیاں قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر بطور خاص بیان کی گئی ہیں وہ خوارج کا فرقہ سب سے زیادہ علامتیں اور اور جو ہے نشانیاں ہمارے بھی ان کے بیان کی ہیں کیونکہ سب سے زیادہ امت کے لیے نقصان دہ یہی لوگ ہیں قتل عام کرنے والے لوگ اور فساد مچانے والے لوگ اور لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگانے والے خروج کرنے والے بغاوت کرنے والے دنیا کے اندر بدمنی پھیلانے والے انتشار پھیلانے والے یہی لوگ ہیں اس کی وجہ سے سب سے زیادہ نشانیاں حدیثوں کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کے تعلق سے بیان کی جن کو خوارج کہا جاتا ہے تو خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے وہ کافر ہوگا اگر توبہ نہیں کرے گا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا یہ عقیدہ سلب سالین کا نہیں تھا اور نہ ہی ان کے راستے پر چلنے والوں کا عقیدہ ہے یہ اہل باطل و اہل بدات کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابراہین ہم سب لوگوں کو اسی بدعقیدگی سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمیں ایمان اور اسلام پر قائم اور دائم رکھے اور اللہ رب العامین ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین و صلی البنہ محمد والا علیہ وسلم و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ